Welcome to lecture number 33 three of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائم سیریز پہ ڈسکشن شروع کی تھی خاص طور پہ ہم نے موونگ ایوریج اسٹڈی کی ہم نے دیکھا کہ سیزنل ویریشنس موونگ ایوریجز سے کیپچر ہو جاتی ہیں اور گرافیکل شکل میں بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ٹرینڈ لائن ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ موونگ ایوریجز کو استعمال کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم ٹائم سیریز کو آگے لے کے جائیں گے ایک اور ٹیکنیک جو استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپونیشل اسموتھنگ اس کی آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور what is the difference between these two techniques why moving averages why exponential smoothing تو یہ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھیں گے کئی شیٹس اور گرافس میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے so let's go to the first slide and see what we are going to look at today سب سے پہلے review of lecture 32 to brief سی بات ہوئی time series and exponential smoothing part two یہ آج کا ٹاپک ہے اب یہاں سے ہم ٹرینڈ دیکھنے لگے ہیں کہ موونگ ایوریجز کس طرح سے اس کی اپلیکیشن مائکروسافٹ ایکسل میں کی جاتی ہے اور اس ورک شیٹ پہ جو اگزامپل آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایکچوئل مائنس ٹرینڈ کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے before we proceed with exponential smoothing اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ موونگ ایوریجز کے استعمال سے ہم کیسے آگے بڑھیں گے یہ وہ ایگزامپل ہم پہلے کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو سوال ہے کہ ایک سیل کی فگرس ہیں جس میں تین دن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور پیریڈ ہے مارننگ آفٹر نون ایوننگ پھر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے پھر ڈیٹا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے one seventy one forty two thirty پھر فردر آن یہ چینج ہو رہا ہے one seventy six one fifty two two thirty three and so forth تو اب آپ نے اس کا ایک طریقہ موونگ ایوریجز کا ہے جو وچ وی ڈسکسڈ ارلیئر اور اس کو ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں اور but before we go further let me refresh your memory کہ یہ موونگ ایوریجز کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس قسم کا جب سیریز استعمال کیا جائے تو ہم یہ کرتے ہیں اگر تین ویلیوز ہیں تو تین اگر تین پیریڈس ہیں تو ان تینوں پیریڈس کی ایوریج نکالی جاتی ہے اور اس ایوریج کو جو مڈل ویلو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے then we drop one value and we add the next value اور وہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس وجہ سے اس کو موونگ ایوریج کہتے ہیں کہ you moved from three existing values to the next three values by dropping one value and by adding a new value تو یہ طریقہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کی ایوریج نکالی فرسٹ تھری پھر ان مڈل ویلیو کے سامنے آپ نے اس کو لوکیٹ کیا پھر آپ سملرلی آگے چلتے گئے اور یہ موونگ ایوریجز آپ نے ہر جگہ آپ لکھتے گئے یہاں سے ایک بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آخری ویلیو لاسٹ ویلیو کے سامنے کوئی موونگ ایوریج نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ you actually worked out the moving average of the first three values but you located this moving average in front of the middle value حالانکہ آپ فرسٹ تین کی ایوریج نکال رہے ہیں لیکن سیکنڈ ویلو کے اگینسٹ آپ نے موونگ ایوریج لوکیٹ کیا تو اس وجہ سے جب یہ ٹیبل آپ کو نظر آئے اس قسم کا تو پلیز نوٹ کہ پوری ایوریج تو آپ نکال چکے ہیں رائٹ تھرو یعنی you have covered all the data اور آخری جو ویلیو ہے اس کے سامنے اسی وجہ سے موونگ ایوریج نظر نہیں آ رہی تو آئیے اس کو دیکھیں تاکہ یہ آئیڈیا ہمیں کلیئر ہو کہ کس طرح سے کیا گیا تو یہاں نوٹ کریں کہ پہلی تین ویلیوز تھیں one seventy one forty two thirty اس کا پھر فارمولا بھی میں نے ادھر آپ کو نہیں دکھایا اس سلائڈ پہ لیکن پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اٹس اسینشلی سم کا فارمولا آپ یوز کر رہے ہیں ایکول پھر سم پھر آپ رینج دے رہے ہیں you select one seventy and drag the mouse to two thirty اور پھر بریکٹ کلوز کر کے تو تین ویلیوز ہیں تین پہ آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آنسر از ون ایٹی جو یہاں آپ کو کالم آئی میں نظر آ رہا ہے آفٹر نون کے سامنے اب نوٹ کریں کہ اصل میں ایوریج تو تھی مارننگ آفٹر نون ایوننگ کی لیکن ہم نے لوکیٹ کیا 180 ایٹی کی فگر کو in front of 140 forty which is the value for the afternoon تو ایک قسم کا یہ مڈ ویلو ہم نے یہاں by doing this we decided to place the average in front of the middle value تو اب uh, ایک اور کیلکولیشن جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ پھر کیلکولیٹ ہو رہا ہے اور ٹرینڈ کیا ہے کہ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے یہاں one forty is the actual data اور moving average is one eighty تو آپ نے ون فورٹی کو اس سے سبٹریکٹ کیا ون ایٹی کو تو answer as you see is minus forty اور فارمولا بھی آپ کے سامنے ہے equal sign F one seven nine minus I one seven nine یعنی یہ دو ویلیوز آپ نے استعمال کر کے تو یہ ٹرینڈ نکالا اسی فارمولے کو پھر سمپلی آپ نے کاپی کیا all the other cells right up to the last value جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مائنس تھرٹی فور تو یہ آپ کے پاس ٹرینڈ آ گیا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں کیا ریزلٹ ہے اب یہاں پہ ایک بات کرنی ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جب آپ نے موونگ ایوریجز اس طرح سے نکالنی ہے تو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص طریقے سے لوکیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیریڈس ہیں وہ ٹاپ پہ لکھ دیے جاتے ہیں اور ایئرس کو لیفٹ سائڈ پہ روز میں لکھا جاتا ہے then you write down the same data all over again آپ نے اس کو ری ارینج ڈیٹے کو کیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ٹوٹلس نکالتے ہیں کالم وائز ٹوٹل تاکہ پتہ لگے کہ اگر مارننگ تھی تو مارننگ میں کتنی ویلیوز تھیں اور ان ویلیوز کا ٹوٹل کر کے پھر ہم نے اس کی ایوریج نکالنی ہے اس ایوریج کو نکالنے کے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک ویلیو نہیں تھی تو اس کو ایڈ نہیں کرنا مثال کے طور پہ اگر کالم میں دو ویلیوز تھیں تو تین پہ ڈیوائڈ نہیں کرنا کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک ویلیو زیرو ہے یا میں اگنور کر رہا ہوں تو میری ایوریج تین پہ ڈیوائڈ ہوگی دیٹس ناٹ سو اگر دو ویلیوز ہیں تو you will divide by two اور آپ اس سے آپ کے پاس ایک ایوریج سیزنل ویریشن کی ویلیو آ جائے گی جو بعد میں ہم استعمال کریں گے تو آئیے let's go back to this دسائڈ and see how this data was organised تو یہاں آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ ایم لکھا ہوا ہے morning A for afternoon E for evening پھر ڈے ون ٹو تھری پھر آپ نے وہاں سے ڈیٹا پک کیا یہاں پہ جو ویلیو آپ کو زیرو نظر آ رہی ہے یہ میں نے زیرو صرف انٹر کیا just to show that there was no value here اور تاکہ اگر میں فارمولا لکھوں کوئی اور یہاں پہ سمبل اگر ڈالوں تو وہ میرے لیے مسئلہ نہ پیدا کریں but you can if you want you can یہاں پہ آپ ٹیکسٹ کی شکل میں ڈیش بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے پوسٹفی سائن ون سمبل اس کا وہ سنگل پوسٹفی کا سمبل استعمال کر کے ڈیش انٹر کریں اور ایز ٹیکسٹ وہ یہاں پہ انٹر ہو جائے گا تو یہ آپ نے ڈیٹا جیسے دیکھا کہ ہم نے مارننگ آفٹر نون ایوننگ کا ڈیٹا یہاں پہ آرگنائز کر لیا یہ وہی ڈیٹا ہے جو پچھلی ورک شیٹ سے ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اور اب آپ خاص بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ مارننگ کے کالم میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف دو ویلیوز ہیں ڈے ٹو اور ڈے تھری کی اور ایوننگ کے کالم میں بھی ہمارے پاس صرف دو ویلیوز ہیں 48 اور 44 آفٹر نون کے کالم میں تین ویلیوز ہیں تو جب ہم اب total let's look at the total morning کا ٹوٹل ٹوینٹی تو اس کی ایوریج اب نکالنے لگے تو there are two values only اس لیے آپ نے دو پہ ڈیوائڈ کرنا ہے not on three remember this point twenty divided by two تو ویلیو نکلی دس لیکن نیکسٹ کالم میں جو minus one zero nine value نکل رہی ہے اس کو آپ تین پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں چونکہ you have three values under column A پھر نیکسٹ کالم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو ویلیوز تھیں اور ٹوٹل نائنٹی ٹو تو اس کو دو پہ ڈیوائڈ کیا تو فورٹی سکس ایوریج آ گئی تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایکسٹریکٹنگ رینڈم ویریشنس کی بات آپ کو یہاں فردر ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ کیسے اس کو آپ ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے پچھلی سلائڈ پہ پلیز نوٹ آفٹر نون کی یہاں ایگزامپل دی جا رہی ہے ڈے ون میں let's look at the slide once again تو آفٹر نون کی as you see moving average is one eighty اور actual data is one forty تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ afternoon trend is one eighty اور آفٹر نون سیزنل ویریشن یہ ویلو کہاں سے آئی لیٹس لوک ایٹ اس میں آپ دیکھیں یہ ایوریج جہاں پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا آفٹر نون کی جو تین دن کی سیزنل ویریشن تھی اس کی جب ہم نے ایوریج لی تو جو مائنس تھرٹی سکس کی ویلیو آئی اس کو لیا جا رہا ہے as the basis for seasonal variation تو اس کو ہم let's go back to that original slide now کہ یہاں پہ ون ایٹی سے تھرٹی سکس کو نکال رہے ہیں تو ٹرینڈ مائنس ویریشن یہ ویلیو آ گئی ون فورٹی فور اب ایکچوئل ویلیو آپ کو معلوم ہے کہ it was one forty let me show you کہ آفٹر نون کا ڈیٹا آپ دیکھیں آفٹر نون یا ویلیو ون سیونٹی کے بعد ون فورٹی ہے تو اب ایکچوئل ویلیو ہم یہاں لکھ رہے ہیں از فورٹی اور پھر ہم رینڈم ویریشن کہہ رہے ہیں کہ random variation one forty minus one forty four اور جواب آ رہا ہے مائنس فور تو یہ آپ کے پاس وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ہی ایکسپلین کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہاں پہ ٹرینڈ کی بات ہوگی پھر رینڈم ویریشن کی بات ہوگی اور موونگ ایوریج کی بات ہوگی یہ تین باتیں تھیں تو یہاں پہ اب آپ کی کیلکولیشن مکمل ہوئی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ رینڈم ویریشن کس طریقے سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو اس سے کنکلوژ کیسے ڈرا ہوگا وٹ آر دا کنکلوژ کہ اب ایکسپیکٹڈ ویلو کیا ہے what is the expected value let me explain this point جب آپ یہ کیلکولیشن کر چکے ہیں تین دن کا ڈیٹا آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے انالائز کیا موونگ ایوریج نکال لی پھر آپ نے سیزنل ویریشن نکال لی پھر سیزنل ویریشن کی ایوریجز نکال لی آپ نے ان ایوریجز کو استعمال کر کے جب آپ نے موونگ ایوریج کے ساتھ اس کو ورک آؤٹ کیا بائی سبٹریکشن تو وہ ویلیو جو آپ کے پاس آئی وہ آپ نے کہا کہ یہ سیزنل ویریشن یہ میری ایکچولی اوریجنل جو 140 سے جب میں اس کو مائنس کر رہا ہوں 180 کو تو یہ میری سیزنل ویریشن آ رہی ہے اب جب ہم فور کاسٹ کریں گے تو ہم ٹرینڈ میں جو ہماری ایوریج سیزنل ویریشن ہے اس کو ایڈ کریں گے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کہ یہ فگرز کیسے نکالی گئیں یہاں پہ ایکچول ویلیوز فرسٹ لائن میں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اور ایکچول ویلیو کیا ہے ون فورٹی ٹو تھرٹی اور اینڈ پہ آخری ویلیو ون سکسٹی ون اب یہ ایکسپیکٹڈ جو کہا جا رہا ہے اس کو آپ فور کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرڈکٹ کر رہے ہیں اور ویلیو کیا ہے کہ ٹرینڈ پلس سیزنل یہ آپ ایڈ کر رہے ہیں ٹرینڈ پلس سیزنل اور اگلی نیکسٹ لائن میں آپ دیکھیں کہ رینڈم ویریشن یعنی ایکچوئل سے جب ایکسپیکٹڈ کو آپ مائنس کر رہے ہیں سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو رینڈم آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے مثلا یہ 140 سے 144 کو جب آپ نے سبٹریکٹ کیا تو آنسر مائنس فور نکلا اور فرسٹ ویلیو جو آپ نے دیکھی ون فورٹی فور یہ ون ایٹی سے ہم نے جب تھرٹی سکس کو مائنس کیا تھا جو ہماری ایوریج سیزنل ویریشن تھی تو وہاں پہ آنسر ہمارے پاس ون فورٹی فور آیا تھا تو سملرلی ہر لائن میں آپ نے دیکھا کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمارے پاس آ گئی اور رینڈم ویلیو بھی ہمارے پاس آ گئی تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں کہ چوتھی forecast for the day four کیسے نکلے گی کیا طریقہ تو let me see word here کہ جیسے ایکسپلین کیا گیا کہ موونگ ایوریج استعمال کر رہے ہیں دیٹ از دا ٹرینڈ پھر سیزنل ویریشن نکال رہے ہیں ہر پیریڈ کے لیے پھر اس کی ایوریج لے رہے ہیں وہ جو ایوریج سیزنل ویریشن ہے اب یہ ویلیو ہے اصل میں جو آپ ٹرینڈ میں جب ایڈ کر دیں تو یہ آپ کی فور کاسٹ ہے تو اس کو ہم اب آپ کو یہ سلائیڈ پہ اگزامپل دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ فور کاسٹ کی جاتی ہیں یہ پہلے ایک ٹپکل اگزامپل چھوٹا سا case so you can understand کہ فور کاسٹ ہوگی کیسے تاکہ ہر کوانٹٹی اس میں ایڈ کر دی جائے اور فور کاسٹ تاکہ ایک کمپوزٹ فگر کی شکل میں ہمارے پاس آ جائے تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ پہلے آپ کو یہ فارمولے کی شکل میں بتایا جا رہا ہے کہ forecast for day four is equal to trend for afternoon of day four plus seasonal adjustment for afternoon period یعنی آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ کے پاس جو آخری جو آفٹر نون کی فور کاسٹ ہے ٹرینڈ ہے جو آپ استعمال کریں گے last trend for the afternoon اس کو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس ٹرینڈ میں آپ نے سیزنل ایڈجسٹمنٹ وہ جو ایوریج ویلیو تھی اس کو ایڈ کرنا تو پہلا طریقہ فرسٹ جو نئی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ ٹرینڈ اب کیسے نکالا جا رہا ہے کہ ویلیو تھی اوریجنلی جہاں سے ہم شروع ہوئے ون ایٹی اور end of the period value آ گئی ون نائنٹی فائیو اور اس کے درمیان یہ ویلیو اصل میں سکس انٹرولس میں یہ چینج ہوئی ہے one eighty to one ninety five یہ چینج ویریشن سکس انٹرولس میں ہوئی ہے تو اس چینج کو which is equal to one ninety five minus one eighty یہ ففٹین نکل رہی ہے تو اس کو پیریڈس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں انٹرولس جتنے تھے وہ سکس ہیں تو two point five per period ہمارے پاس فگر آ گئی اب آخری جو فگر ہمارے پاس تھی figure for evening of day three وہ تھی ون نائنٹی فائیو تو اس میں جب ٹو پوائنٹ فائیو ایڈ کر رہے ہیں یہ ایڈیشن پر پیریڈ تو one ninety seven point five آپ کے پاس فگر آ گئی and this figure is for evening of day three please note کہ یہ آپ کے پاس آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور مارننگ آف ڈے فور میں آپ یہی value two point four further add کر رہے ہیں تو ٹو ہنڈریڈ پھر آفٹر نون میں بھی یہی کر رہے ہیں two point five that is two hundred two point five پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایز اے ٹرینڈ تو ویلیو استعمال کر لیے دس از دا ٹرینڈ اب سیزنل ویریشن ایڈ کرنی ہے تو seasonal variation as you remember afternoon میں تھی مائنس تھرٹی سکس تو آپ ایڈ کر رہے ہیں یعنی یہاں please don't think it subtraction to two hundred point five plus minus thirty six ایسے اس کو دیکھنا تو جب یہ آپ کریں گے تو ویلیو آ جائے گی one sixty six point five یا اس کو راؤنڈ آف کریں تو ون سکسٹی سکس اب یہاں پہ بریف سی ایک سمری ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ میتھڈ کیا ہے کہ 180 ایٹی سے ون تک ہم گئے اس میں 15 کی چینج ہوئی six time intervals which means 2.5 point five per time interval تو آپ نے جب ٹرینڈ آخری ٹرینڈ کی ویلیو استعمال کی اس میں آپ اس چینج کو 2.5 کو ایڈ کرتے گئے ہر نئے پیریڈ میں 2.5 پوائنٹ ایڈ کیا گیا اس سے اس پیریڈ کا ٹرینڈ ہمیں مل گیا اس کی اصل پروجیکٹڈ ویلیو اب اس میں سیزنل ویریشن شامل نہیں ہے تو اینڈ پہ جا کے جس پیریڈ پہ ہم ہم نے پہنچنا تھا اس پیریڈ کی جو ٹرینڈ کی ویلیو تھی اس میں ہم نے پلس جب سیزنل ایڈجسٹمنٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سیزنل ایڈجسٹمنٹ کو جب ایڈ کیا تو that was minus thirty six اور پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ don't imagine that this is subtraction آپ ایڈ کریں گے جو بھی آپ کی ٹرینڈ ویلو ہوگی اس میں آپ نے سیزنل ویریشن کو ایڈ کرنا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب سیزنل ویریشنس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں سیزنل ویریشنس پہلی بات کیا ہے کہ ریگارڈیڈ از ریگارڈیڈ ایسے آپ اس کو دیکھیں is regarded as constant amount added to اور فرام دا ٹرینڈس اس کو میں ایکسپلین کروں کہ یہاں کہا جا رہا ہے ایڈیڈ ٹو اور سبٹریکٹڈ پلیز نوٹ کہ جب آپ سائن استعمال کر رہے ہیں مائنس سائن تو پھر اصل میں آپ ایڈیشن ہی کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ اس سبٹریکشن کا مطلب ہے کہ جب آپ ایڈ کریں گے ایک value with a minus sign تو وہ پھر سبٹریکشن ہو جائے گا تو یہ دو باتیں ہیں کہ جب سیزنل ویریشن کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے تو یا تو ویلیو ٹرینڈ سے کم ہو جاتی ہے that is lower than the trend یا اسے زیادہ ہو جاتی ہے which is higher value than the trend تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی ریزنیبل ایزمپشن ہے یہ کہ ریزنیبل ایزمپشن کیا ہے کہ as seasonal peaks and troughs are رفلی of constant size let me explain this also کہ جو ویریشن ہے جو سیزنل ویریشن جب گراف پہ پلاٹ کی جاتی ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ پیک ہے ویلیو اوپر کو پہاڑی سی نظر آ رہی ہے یا پھر ٹرف ہے نیچے کی طرف جیسے ویلی ہے اس کو ٹرف کہا جا رہا ہے تو یا تو پیکس ہیں یا ٹرفس ہیں اور پھر یہ بڑی سملر چونکہ ان کی شیپ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ بڑی ریزنیبل بات ہے کہ ہم جب سیزنل اسیسمنٹ سیزنل ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں تو ہم اس کو ایز کانسٹنٹ ٹریٹ کر لیں اور جو ویلیوز ہمارے پاس آئیں وہ ہم اپنے ٹرینڈ میں ایڈ کر کے تو اپنی فیوچر فور کاسٹ ڈیولپ کر لیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں پھر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پریکٹس کیا ہوتا ہے ان پریکٹس یہ ہے کہ seasonal variation will not be constant اور دوسری بات will them sell vary as trend in اور ڈیکریز یہ دوسری بات ہے کہ یہ بھی چینج ہوں گی سیزنل ویریشنس بھی پھر peaks and troughs can become less pronounced یہ تین باتیں یہاں پہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پہ بھی ذرا بات ہو جائے کہ ایک تو آپ کو یہ بتایا گیا پہلے بتایا گیا کہ یہ اس کو کانسٹنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے پھر ان ریالٹی لیکن what is the real situation is it so تو صاف ظاہر ہے کہ ریالٹی یہ تو نہیں ہے ریالٹی میں تو ڈیٹا چینج ہو جائے گا ویلیوز چینج ہو جائیں گی سیل ہنڈریڈ پرسینٹ کبھی بھی وہ نہیں ہوگی اگر ایک شام میں ایکس ہے تو دوسری شام میں ضرور وائی ہوگی وہ ویلو ڈفرینٹ ہوگی it may be close to X but different تو یہ پہلا پوائنٹ جو تھا تو اس کو آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے کہ نیئرلی دا سیم پھر دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سیزنل ویریشنس ہیں ان کی میگنیچیوڈ بھی کانسٹنٹ نہیں رہے گی which is that is also true کہ وہ شکل بے شک سملر ہو لیکن وہ ویلیوز کم ہو جائیں گی اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ کہ اتنی پرناؤنسڈ نہیں ہوں گی یعنی یہ اتنی ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے پیریڈ میں بہت ہی نمایاں اور ایکسینچویٹڈ قسم کی سچویشن تھی کہ ایسے لگ رہا تھا بہت ہی ویریشن ہو رہی ہے اور اگلے پیریڈس میں جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو اتنی ایکسٹریم قسم کی سچویشن نہیں ہے سو وچ مینس کے the pronounced nature of seasonal variations may also change تو یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب سیزنل ویریشن وہی ڈیٹا جو ہم جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور یہ نوٹ کریں یہ باتیں جو ابھی آپ کو بتائی گئیں یہ بالکل یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلا جو پیریڈ تھا from two to three value کم ہو گئی پھر پیریڈ تھری سے فور دیکھیں کہ بگ جمپ انکریز ہوئی ہے پھر نیکسٹ ویلیو جو ہے پیریڈ فائیو والی ویلیو وہ کم it smaller but not a lot smaller پھر نیکسٹ جو ہے اسے بھی زیادہ کم ہے ڈیڈکشن زیادہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ پہلی جو فرسٹ سیزنل جو ویریشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ شیپ جو آپ کو نظر آ رہی ہے from period three to period seven یہ خاص اس کی سیزنل ویریشن کی آپ کو کریکٹرسٹک ایک ہل سا نظر آ رہا ہے اب سملر ہل آپ دیکھیں کہ نیکسٹ پیریڈ میں نہیں ہے یعنی seven to eight eight to nine nine to ten ten to eleven اگرچہ کہ بات تو وہی ہے کہ value seven to eight increase ہو رہی ہے پھر ڈیکریز ہو رہی ہے eight to nine nine to eleven and then you note again please کہ الیون ٹو ٹویلو ویلیو بھی بہت کم انکریز ہوئی ہے تو کیا نتیجہ نکلا یہ آپ نے دیکھا کہ وہی باتیں جو بڑی اہم تھیں جو پوائنٹس ہمیں بتائے گئے کہ اب ایک ریئل لائف سچویشن گراف جب یہاں پہ ہمیں گراف کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو باتیں فوراً کلیئر ہو رہی ہیں کہ وہ جو بڑی کافی بڑی پہاڑی نظر آ رہی تھی پہلے پیریڈس میں وہ نیکسٹ پیریڈ میں بالکل وہ چھوٹی سی پہاڑی نظر آنے لگی اور وہ جو ایک سٹیپ سی ایک وہ گراف سا لگ رہا تھا کہ ویلیو بہت سٹیپلی کلائم کر رہی ہے وہ اینڈ پہ جا کے تو بالکل ایک مائنر سی ویریشن نظر آنے لگی تو اگرچہ اس گراف سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ season seasonal variation yes but they may not remain the same ان کا وہ نہ تو پیٹرن وہ ضروری نہیں کہ وہی رہے نہ ان کا میگنیچیوڈ ضروری ہے کہ اسی طرح سے رہے نہ یہ ضروری ہے کہ وہ اتنی پروناؤنسڈ ہی رہیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز آپ کو ایک اور اگزامپل ہے اور ایک اور بات ہے ایک اور طریقے سے ایک اور اسٹڈی ہم کرنے لگے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس سیلس کا ڈیٹا ہے اور کوارٹر وائز ہمارے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہے پہلا کوارٹر دوسرا تیسرا چوتھا پھر اس کے بعد ون ٹو تھری فور آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹو تھری اس طرح سے یہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے کوارٹر وائز پھر ایکچوئل ویلیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں دی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کیا ہوا کہ جو پچھلی دفعہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ مڈل ویلیو کے سامنے موونگ ایوریج کو رکھا جاتا ہے تو پلیز نوٹ کہ یہاں پہ middle value is between the second and third تو یہ مڈل ویلو تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں تو اب کیا کیا جائے تو اب یہاں پہ سولوشن یہ تھا کہ جو تھرڈ ویلو ہے اس کے اگینسٹ ہم موونگ ایوریج ورک آؤٹ کر لیں تو ہم نے پہلی جو چار ویلیوز تھیں 142, 54, 162 اور 206 ان کی موونگ ایوریج نکالی اس ورک شیٹ میں آپ کو یہ یہاں تو ویلیو نظر آ رہی ہے لیکن ایک فارمولا اپلائی کیا گیا ہے جہاں پہ یہ sum of all these four values divided by four کا فارمولا اور ویلیو 141 نکلی تو اس فارمولے کو then I apply to the rest of the sales تو یہ ساری جو ایوریجز آپ دیکھ رہے ہیں 138, thirty eight one thirty seven and so forth یہ ساری اسی فارمولے سے نکالی گئی ہیں اب یہاں پہ how to resolve that problem کہ وہ سینٹرڈ ویلیو نہیں ہے how to deal with this little problem تو لیٹ می ایکسپلین دس کہ یہاں پہ اب اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلی جو موونگ ایوریج ہم نے نکالی ہے اور نیکسٹ ایوریج جو نکال رہے ہیں ان دو کو ان کی ایوریج نکال کے تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ سینٹرنگ آف موونگ ایوریج ہے یہ سینٹرڈ موونگ ایوریج ہے تو اس کو ہم جو پہلی موونگ ایوریج نکالی تھی اس کے سامنے لوکیٹ کر رہے ہیں تو this is the eventually the moving average which we are going to use جیسا کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی ویلو تھی موونگ ایوریج 141 تو this was to be placed against the central value جو یہاں پہ ہے نہیں تو اس کو اس وجہ سے یہ تیسرے کوارٹر کے اگینسٹ شو کیا گیا اب سینٹرڈ موونگ ایوریج نکالی گئی ایوریج ون فورٹی ون اور ون تھرٹی ایٹ اور یہ نکلی ہے one thirty nine point five اس کو استعمال کیا گیا ہے اور ایکچوئل ٹرینڈ پلیز نوٹ کہ کیسے وہ نکالا گیا کہ موونگ ایوریج اور ادھر ایکچوئل ویلیو کو جب ایکچوئل سے اس کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں 162 کو 139.5 کو 162 سے جب مائنس کر رہے ہیں تو ویلیو آ رہی ہے 22.5 تو یہ actual trend actual minus trend یعنی یہ آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں ایکچوئل مائنس ٹرینڈ اور because you are going to use this value later تو اب آپ کی یہ پارشل جو ایکویشن ہے یہ اس طرح سے پارشل کیلکولیشن یہاں کمپلیٹ ہو گئیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چل کے دیکھیں اب یہاں پہ پورا ریزلٹ کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے اور پورا ریزلٹ آپ دیکھیں کمپلیٹ ٹیبل لکھا گیا ہے اور پھر یہ ایکچوئل ڈیٹا سارے کوارٹرز کا آپ کے سامنے ہے ون ٹو فور پھر ون ٹو فور پھر ون ٹو فور اور ایکچوئل ویلیوز سب سے پہلی ون فورٹی ٹو اور سکس اور پہلی موونگ ایوریج 141 فورٹی ون اور آخری one presented nine presented moving averages ہم نے جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا آخری ون تھرٹی پوائنٹ فائیو ہے اور یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں یہ آخری اب ایک ویلیو ہم نے چھوڑ دی because you are using the average of one thirty two and one nine اس وجہ سے آپ کو یہ بھی ایک موونگ ایوریج چھوڑنی پڑی because you don't have any other data تو ایکچوئل سے آپ نے ٹرینڈ کو جب نکالا تو یہ ویلو آپ کے پاس آئی ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فائیو اب ایکسپیکٹڈ پھر ویلو نکالی جا رہی ہے اور یہاں میں نے فارمولا بھی آپ کو دکھایا ہے کہ ایکسپیکٹڈ کیسے نکل رہی ہے کہ ای نائنٹی ٹو اور ای نائنٹی ٹو کیا ہے that is one thirty nine point five یعنی سینٹرڈ موونگ ایوریج کی value is one thirty nine point five تو اس میں اب آپ نے آپ کیا ایڈ کر رہے ہیں کہ you are adding the random value یعنی فائنلی آپ نوٹ کریں آخری کالم میں کہ رینڈم ویلو دی ہوئی ہے اور وہ random value seven point five یہ میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اور یہ کیسے نکلی ہے کہ سی نائنٹی ٹو یعنی سی کیا تھا C was the actual data اور value is one sixty two اس میں سے آپ ایکسپیکٹڈ ویلو کو جب سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ رینڈم ویلو آ رہی ہے اب یہ پوائنٹ تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہو گیا اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے شاید یہ لگ رہا ہو ایٹ فرسٹ کلاس کہ یہ کیا کہاں سے آ گیا تو ذرا ریفریش کیا جائے دوبارہ کہ اصل میں فور کاسٹ کی بنیاد کیا ہے موونگ ایوریج اور موونگ ایوریج یہاں پہ ہمیں ایک فردر کمپلیکیٹنگ فیکٹر یہ ہو گیا کہ موونگ فیکٹر ہمارے پاس موونگ ایوریجز چونکہ پیریڈز ایسے تھے کہ ہمیں وہ سینٹر میں ہم نہیں رکھ سکے تو ہمیں ایک سینٹرنگ آف موونگ ایوریجز خود کرنی پڑی اور پہلی جو دو موونگ ایوریجز تھیں ان کی ویلیو لے کے تو سینٹرڈ ایوریج نکالنی پڑی but that gives you the trend یہ موونگ ایوریج آپ کے پاس آ گئی سینٹرڈ موونگ ایوریج اب اس ایوریج کا اور ایکچوئل ڈیٹے کا جو ڈفرینس ہے ایک سیزنل ویریشن ہے اوبیسلی اور وہ آپ کو یو ریمبر کہ ہم نے سارا ڈیٹا جو پچھلا جو آل دا سیزنل ویریشنس کی جب ایوریج لی جاتی ہے تو اس ایوریج کو اصل میں سیزنل ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے تو ٹرینڈ سے جب سیزنل ایڈجسٹمنٹ کو اس میں ایڈ کر رہے ہیں اگرچہ وہ اگر مائنس ہے تو وہ آٹومیٹکلی سبٹریکٹ ہوگی بٹ ارتھمیٹکلی میتھمیٹکلی آپ ایڈ کر رہے ہیں تو جب آپ نے ایڈ کر لیا سیزنل ویریشن بھی اس میں آ گئی تو پھر اینڈ پہ this is your forecast تو یہاں پہ پوائنٹ یہ آ گیا کہ یہ تو ایکچوئل ویلیو سے ڈفرینٹ ہے تو یہ کیوں تو اس وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایکچوئل ویلیو کو جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں ود یور پروجیکٹڈ ویلیو تو وہاں پہ جو ڈفرینس آ جائے گا تو وہ آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ تو انفورسین تھا یہ میں پوائنٹ آپ کو ایکسپلین پہلے کر چکا ہوں but just to refresh your memory تاکہ آپ کو یہ بڑی امپورٹینٹ ورک شیٹ ہے یہ فائنل ہمارا یہ کنکلوژن ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب آپ ٹرینڈ میں سیزنل ایڈجسٹمنٹ ایڈ کر لیں گے then you have to finally work out calculation جہاں پہ آپ کر رہے ہیں کہ اب سیزنل ڈفرینس کیا رہا تو ایکچوئل ویلو سے اس ٹرینڈ پلس سیزنل کو جب ہم مائنس کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ایک سیزنل وہ انفورسین ان پرڈکٹیبل جو ویلیو تھی رینڈم اس کو کہا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس آ گئی تو یہ سارے تینوں کمپوننٹس جو ہم چاہ رہے تھے کہ ایکچوئل ڈیٹا اس کا موونگ ایوریج ہمیں پتہ لگ جائے سیزنل ایڈجسٹمنٹ سیزنل ویریشن پتہ لگ جائے سیزنل ایڈجسٹمنٹ پتہ لگ جائے اور فائنلی رینڈم ویریشن کیسے نکلے گی وہ پتہ لگ جائے تو یہ ساری کیلکولیشنس اب یہاں پہ کمپلیٹ ایک جگہ پہ ہو گئی تو آئیے اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائنس سیون پوائنٹ فائیو پھر نیکسٹ ویلو دیکھیں اور ویلوز بھی آپ کو بتا رہی ہیں رینڈم ویلوز ہیں کہ یہ کوئی بہت ایبنارملی ہائی ویلوز نہیں ہیں یعنی مائنس سیون پوائنٹ فائیو ہے پھر ٹو پوائنٹ فائیو پھر مائنس زیرو پوائنٹ فائیو پھر زیرو پھر six point five minus four zero point five minus one کہ یہ رینڈم ویریشنس ہیں اور very small amounts of these random variations آئیے نیکسٹ سلائی دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ فردر اپنی سمری ہم بنا رہے ہیں سمرائز کر رہے ہیں اسی ڈیٹے کو اپنے طریقے سے اسپرنگ پہلے لیا گیا ہے پھر سمر پھر آٹم پھر ونٹر اور year wise data and please note again کہ جہاں پہ زیروز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ویلیوز نہیں ہیں اور یہ فرسٹ پہلے جو ٹوٹل تھا سکسٹین ایوریج یعنی دو پہ نکالی گئی ہے that is minus eight round off پھر کچھ فگرس کی گئی ہیں سیکنڈ سمر میں دیکھیں آپ کہ دو ویلیوز ان کی ایوریج نکلی ہے مائنس ایٹی نائن پھر نیکسٹ ہے آٹم کی تھرٹی اور ونٹر کی سکسٹی فائیو تو یہ سملر یہاں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے پہلی اگزامپلس میں ہم نے کیا یہاں بھی اسی طرح سے کوارٹرلی ویریشن ہم نے نکال لی اب اس ٹیبل کو وہ جو کمپلیٹ ٹیبل فار ویریشنس تھا اس کو اب گرافیکل شکل میں یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو let me refresh your memory regarding the graph once again کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب ڈیٹا ہو تو اس کو آپ نے اس سارے رینج کو سلیکٹ کر کے تو پھر چارٹ سمبل کو پک کرنا ہے and then you get this chart wizard اور اس کو استعمال کر کے لائن گراف کو سلیکٹ کیا جائے and then you have different options اس میں ڈفرینٹ ایکسیز کیسے وہ لکھے جاتے ہیں اور ٹیکسٹ کیسے لکھی جائے گی کس طرح سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں تو اسی ڈیٹے کو میں نے جو کمپلیٹ ٹیبل آپ نے دیکھا میں آپ کو یہاں گرافکلی اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو تاکہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ ٹرینڈ کی ویلیو سیپریٹلی علیحدہ کیسے نظر آتی ہے اور کتنی وہ ایک اسٹیبل سی فکر نظر آتی ہے اور سیزنل ویریشنس کیسے سیزنل نظر آتی ہیں یعنی lot of variation from one period to the other تو آئیے اس گراف کو دوبارہ دیکھیں کہ آپ نوٹ کریں یہ پہلا جو فرسٹ جو ایکچوئل ڈیٹا ہے جہاں پہ یہ ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں یو کین سی کہ موونگ ایوریج کا جو گراف ہے وہ کتنا اسٹیبل اور کتنا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایک as a straight line and another point you should look at کہ یہ جو سیزنل ویریشن ہے جو پیٹرن ہے جس کی بات ہوئی تھی کہ ان ریئل لائف یہ پیٹرن اس قسم کا شاید آپ کو نہ ملے تو پلیز نوٹس کہ یہ جو ویریشن ہے سیزنل فرسٹ جو گراف ہے کہ اس میں اگرچہ کہ بہت سملر ضرور ہے کہ اٹ از نیئرلی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کاپی ہے اس کی لیکن پھر بھی the values are not exactly the same اس میں چینج ضرور ہے اور یہ آپ کو فردر جب آپ سیزنل ویریشن کا گراف دیکھیں گے جو نیچے آپ کو دکھایا جا رہا ہے سیزنل ویریشن زلیدہ دکھائی جا رہی ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ the seasonal variations are not exactly the same تو اس گراف سے آپ کو کافی آئیڈیاز کلیئر ہو گئے کہ یہ کس طرح سے ڈیٹا ویریشنس ہیں ٹرینڈ کیسے نکالا جاتا ہے اور یہ ڈفرینٹ سیزنل ویریشنس کس طرح سے پلاٹ کی گئی ہیں اور رائٹ right سائڈ پہ اس کا لیجنڈ ہے گراف کا یہ سب آپ کو دکھا رہا ہے کہ actual value moving averages centred expected value کیا ہے رینڈم کیا ہے you see all the values in one graph یعنی پوری آپ کو یہاں پہ ایک کمپلیٹ پکچر مل گئی آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ فور کاسٹ کی بات شروع ہو گئی تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ آفٹر آل آبجیکٹو کیا یہ اتنی ایکسرسائز کرنی ہے ساری کیلکولیشن کو موونگ ایوریج کہیں سیزنل ویریشن کا رینڈم ویریشن تو what is the end result why are we doing all this after all اس کا کوئی مقصد ہوگا تو مقصد تو یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ نیکسٹ کیا ہوگا I want to do some planning business میں پلاننگ ضروری ہے کہ جو بھی آپ مثلا اگر آپ لیٹ سے کہ بریڈ بیچ رہے ہیں یا پیسٹریز بیچ رہے ہیں یا کیک بیچ رہے ہیں تو you are buying from somebody and you are selling تو you want to have enough reasonable forecast تاکہ میں اتنی چیزیں خریدوں جتنی کہ میری بک سکیں تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ فور کاسٹ کیا ہے یعنی you predict you forecast future کا یہ آپ ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو کیسے یہ کیا جائے گا فور کاسٹ اب اتنی جب ایکسرسائز ہم نے کر لیں تو how do we arrive at the real forecast so let's look کی آپ کو اس سلائڈ پہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے let see how it is done تو یہ پہلا جو ہے اسی ایگزامپل کو لیا گیا کہ sale steadily declined from 139 to 130.5 اور یہ چار کوارٹر میں ڈکلائن ہوئی تو یہ 8.5 ہوئی پھر ٹرینڈ یہاں پہ اسپرنگ نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ تھا 133.5 اور جو اینول ڈکریز ہے وہ 8.5 ہے تو ٹرینڈ سے اس ڈکریز کو مائنس کیا جا رہا ہے تو یہ 125 ویلیو آ گئی لیٹ می ریپیٹ دس کہ ٹرینڈ سے مائنس کیا جا رہا ہے کو چونکہ ڈیکریز ہوئی ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر انکریز ہوتی تو کیا کرنا تھا تو پھر تو آبویسلی اس میں آپ ویلیو کو ایڈ کرتے یعنی یہاں پہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ آپ کو نظر آیا کہ ویلیو ڈیکریز ہوئی ہے اچھا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ویسے ایز اے پریکاشن کہ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ویلو انکریز ہوگی یعنی I will add the value and don't worry whether the value is with a minus sign because then you know that you are adding ورنہ یہ کہیں مسٹیک نہ ہو جائے کہ آپ کہیں جی وہ تو سبٹریکٹ کرنا ہے تو آلریڈی وہ مائنس ہے اسے سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو just remember you are adding the growth whether it's decline اور it is increase in your base value تو اگر وہ ڈکریز تھی تو وہ مائنس سائن آ جائے گا یعنی آپ ریپرزینٹ ایسے کریں اگر مائنس ویلو ہے تو گیو اے مائنس سائن تو آئیے دیکھیں باقی کیلکولیشن کیسے ہوئی تو trend in nineteen ninety six کیسے ہوا ہے کہ ٹرینڈ ان سپرنگ پہلے لیا گیا nineteen one thirty three point five اور اس میں آپ نے اینول جو ڈکریز ہے اس کو the way I am putting it کہ ایڈ کیا ود اے مائنس سائن تو ویلیو آ گئی one twenty five this is your trend in nineteen ninety six اب آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں کہ سیزنل ویریشن جو ہے وہ مائنس ایٹ ہے تو آپ سیزنل ویریشن کو ایڈ کر رہے ہیں ود اے مائنس سائن تو final forecast is obviously one twenty five plus minus eight یعنی one five minus eight equal to one seventeen تو جسٹ اے ریمارک ہیئر کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پچھلا جو ڈیٹا تھا اس کو استعمال کر کے ٹرینڈ پھر based on previous experience growth which was decline اس کو ایڈ کیا گیا ایڈجسٹ کیا گیا پھر آخر پہ جا کے یعنی یہ آپ کے پاس فور کاسٹ تو آ گئی جس میں وہ سیزنل ویریشن اکوموڈیٹ ہو گئی اب آپ نے کہا کہ ابھی اس میں وہ رینڈم ویریشن ایڈ ہونی ہے تو پچھلا جو رینڈم ویریشن کا ڈیٹا تھا اس کو یہاں پہ فائنلی ایڈ کیا گیا تاکہ فور کاسٹ مکمل ہو جائے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں تو آئیے اس سلائڈ پہ دیکھیں کہ forecasting in unpredictable situations situation کیسے ہوتی ہیں اور اس میں آلریڈی دو میتھڈ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اور ان میں دو میتھڈ کیا تھے کہ ایک تو بیسیکلی پچھلا جو موونگ ایوریجز والا میتھڈ تھا پھر یہ فردر آپ نے جو سینٹرڈ اور اس کی ساری ایڈجسٹمنٹس کر کے آپ ان کو اسٹڈی کر چکے ہیں اور یہ دو جو خاص طور پہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ اسٹڈی انکریز ان ڈیٹا ایک تو یہ پارٹ ہے اور دوسرا ریپیٹڈ سیزنل ویریشنس اب یہ اسٹڈی انکریز کو please read it as study increase اور ڈیکریز یہ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ ویلیوز انکریز ہوں وہ ڈیکریز بھی ہو سکتی ہیں تو یہ دو باتیں جو ہیں جنرلی آپ کو سمجھایا گیا دکھایا گیا اب ریالٹی یہ ہے کہ many cases do not conform to these patterns اور کیوں کہ there may not be a trend نظر ہی نہیں آ رہا کوئی ٹرینڈ دوسرا نو شارٹ ٹرم پیٹرن کہ جو پیٹرن ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ موومنٹ ایک خاص طریقے سے ہو رہی ہے اور تیسری بات کہ فگرس میں hover around and average mark پھر سوال ہے کہ how to forecast under these conditions no let me explain this point کہ اب وہ سچویشن آ گئی کہ جہاں پہ جو آلریڈی جتنے گراف بنا چکے ہیں وہ بڑے we are happy that there were the seasonal variations methods بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے سارا کیلکولیشنس ہم کر سکتے ہیں ہم وی کین ڈو آل دس لیکن جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کوئی ٹرینڈ سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی گروتھ نہیں سمجھ آ رہی study increase study decrease we see nothing اور ہو کیا رہا ہے کہ وہ ڈیٹا ایک اگر میں ایک central line horizontal line draw کروں تو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد پھر رہا ہے ہاورنگ اراؤنڈ یعنی ہاور کر رہا ہے پھر رہا ہے تو یہ ایسی سچویشن میں کیسے ہوگا can be use moving average no you can't تو یہاں پہ اب آپ آپ کو یہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشن جب ہو جائے تو پھر ایک ٹیکنیک ہے جو ابھی آپ دیکھنے لگے ہیں جس کو کہتے ہیں ایکسپینشیل اسموتھنگ جس سے آپ اس قسم کے پرابلم کو حل کر سکتے ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ کہ ویک وائز ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے week number one two eight اور پھر سیلس کی فگرس ہیں فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اور یہ next is four thousand three thousand eight hundred four thousand six hundred اور اینڈ پہ جا کے فور تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ یہ میں نے اسی سلائڈ پہ آپ کے لیے یہ گراف بھی پلاٹ کیا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ویلیو کس طرح سے موو کر رہی ہے and please see this line یہ جو فور تھاؤزینڈ کی فگر ہے سیلس کی وہ لائن ایک ڈرا کی گئی ہے اور وہ جو پچھلی سلائڈ پہ آپ کو بتایا گیا کہ دیٹ دا پوائنٹس میں ہاور اراؤنڈ دا لائن تو یو نوٹ ایس کہ وہ پوائنٹس واقعی وہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ لائن سے اوپر ہے اور دوسرا لائن سے نیچے ہے تیسرا لائن سے نیچے ہے چوتھا پانچواں چھٹا لائن سے اوپر ہے اور آخری دو پوائنٹس لائن کے نیچے ہیں تو یہ آپ کو یہاں سے کوئی خاص نہ پیٹرن نظر آ رہا ہے نہ کوئی سیزنل ویریشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ فنامنا ہے کیا تو let see how it can be handle اگلی سلائڈ دیکھیں کہ ویک نمبر ون میں کیسے ہم اس کو how will we go about normally کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فور کاسٹ کرو تو ایک پہلا ریئیکشن تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اچھا چلو forecast is the same as the last value تو چار ہزار پانچ سو آپ نے فور کاسٹ کر لی پچھلی اور ایکچوئل فور کاسٹ جو تھی پتہ لگا کہ وہ تو فور تھاؤزینڈ تھی تو یہ اس طرح سے نتیجہ نکلا کہ یہ فور کاسٹ فائیو ہنڈریڈ تو بہت زیادہ ہے تو اس میں وہ یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ ہے نہیں اس سے تو یہی ہوگا کہ آپ ہر ہفتے کی جو پچھلی فور کاسٹ ہے وہی actual value as forecast and you will be wrong most of the time تو this is not the way to do it تو دوسری اپروچ کیا ہے کہ اگر another approach would be to incorporate the proportion of error in the estimate یعنی بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی ہم پوری ویلو کو ہینڈل کریں تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ یہ جو پرپورشن آف ایرر ہے جو یہاں پہ 500 ہنڈریڈ ایز ایرر آ رہا ہے اس کو ہم استعمال کریں پرانی فور کاسٹ میں اس کا ایک پروپورشن لے لیں پروپورشن میننگ کہ آپ یہ ٹین پرسینٹ لے لیں یا ٹوینٹی پرسینٹ یا thirty percent of this value اس کو پرانی فور کاسٹ میں ایڈ کریں اور نئی فور کاسٹ آ جائے گی اور اس طرح سے اس کو وہ کرتے جائیں نیو فور کاسٹ یا دوسرا یہاں دو فارمولے دکھائے گئے ہیں پہلا new forecast is equal to old forecast plus proportion of error alpha اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ new forecast is equal to old forecast plus alpha old actual minus old forecast تو اسٹوڈینٹس یہ آپ کا introduction to exponential smoothing obviously we have still to go through the methodology کیسے یہ ہوگا یہ ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا بیسک کانسیپٹ کنسیپچولی بڑا ہی سمپل قسم کا یہ کانسیپٹ ہے ویری ویری اسٹیٹ فارورڈ کہ جس میں آپ کر ہی رہے ہیں کہ جو ویریشن آ رہی ہے پچھلی آپ ایک فور کاسٹ آپ کر رہے ہیں پھر ایکچوئل سے کمپیئر کر رہے ہیں اور جو ڈفرینس نکل رہا ہے اس کا ایک پرپورشن آپ پھر فور کاسٹ سے ڈڈکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے یو کنٹینیو اور یہ ایک طریقہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بڑا فائنلی ڈیٹے کو اسموتھ کر دیتا ہے اور اس کا اس کو جب میتھمیٹیکل شکل میں لکھا جاتا ہے تو وہ ایک ایسے فنکشن کی شکل میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ ایکسپونینشیل فنکشن ہے تو اس وجہ سے اس کو ایکسپونینشیل فنکشن کہتے ہیں تو یہ تو تھا آج کا لیکچر آج ہم جو ٹیریٹری ہم نے کور کیا موونگ ایوریجز کئی کیلکولیشنز ہم نے دیکھی مختلف طریقے ہم نے اسٹڈی کیے کس طرح سے فور کاسٹ کی جاتی ہے بڑا امپورٹنٹ یہ ایریا ہے بہت آپ کے کام آئے گا آپ کو یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سیزنل ویریشنس ہیں وہاں پہ you would be really happy to use this technique چونکہ بہت افیکٹو اپروچ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے مائیکروسافٹ ایکسل کا بڑا فلوئنٹلی استعمال کیا ورک شیٹس بنائیں یہ ساری چیزیں all the worksheets they are available at the website of this course I again remind you to download these worksheets اور اس یہ ساری جو اگزامپلس میں نے آپ کو دکھائیں ان کو آپ please do these yourselves اور بلکہ کچھ ایگزامپلز آپ خود بھی کریں اگلے لیکچر میں جو باقی باتیں رہ گئیں ایکسپونینشیل اسموتھنگ کی اس کی ایگزامپل کیسے ہوتا ہے ایک آدھ اسٹڈی کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے ورک شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دکھاؤں گا but other then that also we have another two topics to cover in our next lecture. One is permutations and the other is combinations. وہ اس لیے کہ یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے بعد میں جو ٹاپکس آ رہے ہیں پرابیبلٹی شروع ہو رہی ہے ڈسٹریبیوشنس اس کے لیے ہمیں یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے تو with this reminder to all of you that continue working with the worksheets I close today's lecture students آج بھی مجھے امید ہے کہ بڑا بھرپور قسم کا لیکچر بڑی باتیں آج بھی ہم نے سیکھیں اور کئی نئی ٹرمس میتھڈالوجیز اور بہت ہی مجھے امید ہے کہ یہ ایجوکیشنل رہا ہوگا اور الٹیمیٹلی ویری یوزفل آج کے لیے اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک محنت کرتے رہیے السلام علیکم خدا حافظ Música